سفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے حسین بن عبد الرحمن نے اور ان سے سالم بن ابالجاد نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب کسی نشیب میں اترتے تو سبحان اللہ کہتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو ترانوے